ایوب اور موسا بن اقبا دونوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو باسٹھ